حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عید میں ذبح کیا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکسٹھ